حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اپنے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ اختیار رکھتی ہے اور نابالغ یا کنواری لڑکی سے بھی اجازت لی جائے اور اس کا خاموش رہنا اس کی طرف سے اجازت ہوگا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو تریسٹھ